حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا مسدن نے سند میں وارد ابو قابوس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مولا تھا نیز بوضاحت کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سننے ابو تاوت حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکتالیس